بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله و وسلام على عباده الذين اللہ وقفہ بعد صورت المعون کی تجوید اور قرآ کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ درس ہے اعوذ باللہ من آب من قرضی ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين پہلی آیت ہے سورہ معون کی اس میں آرآ الذي اس میں ہمارے ہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھنے کی کہ وہ جو حمزہ ہے اس کو آئین کی طرح پڑھتے ہیں آرآی الذي بہت خطرناک ہے بہت غلط ہے یہ تو کیونکہ پہلے بھی حمزہ آ رہا ہے بعد میں را کے بعد پھر حمزہ ہے تو ان دونوں کی آواز کلیئر رکھنی ہے اس کی پریکٹس کریں پھر آگے دال ہے اس پر اس کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے یو بالدین ہمارے ہاں اکثر لوگ یو بالدین پڑھتے ہیں جو کہ رال کو زا بنانے کے مترادف ہے لفظ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے تو اس میں دو حمزہ آ رہے ہیں سٹارٹ میں آر آر ایک اور دوسرے پر دو ذال آ رہے ہیں ان دونوں کو صحیح پڑھنا ہے آر ازی یو اس کے بعد دوسری آیت ہے اس میں پھر فا کے بعد زال ہے فضلی کلدی یا دو اب یہاں بھی زال کو زا پڑا جاتا ہے آگے ہے یدو التیم آئین کے اوپر یہاں پر شد ہے تشدید ہے تو اس میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے رکنا بھی ہے اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا ہمارے ہاں اکثر یدو التیم پڑھتے ہیں یعنی وہ عجیب قسم کا آئین نکالتے ہیں جو کہ مطلب کو بدل دیتا ہے اس کو سافٹ پڑھنا ہے یہاں پر آ کر گلے کو بالکل ایزی رکھنا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ يَدُعُ الْيَتِيمِ ٹھیک ہے آگے آ گیا والا دود ہے اس میں نہ تو دال پڑھنا ہے نہ والا یا پڑھنا ہے بالکل مڈل میں اس کو پڑھا جائے گا مشکل ہے یہ لیکن اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا والا یا پر تو ہے شروع میں آ رہا ہے اس میں اکثر لوگ تا پڑھتے ہیں غلط ہے سین پر سفیرہ کے الفاظ سیٹی کی آواز اس میں آئے گی فویل للمصلین فویل للمصلین سعود باقاعدہ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں اس کی پریکٹس کریں الذين هم عن صلاتهم ساهون اب یہاں پر عن عن کے اوپر اخفا ہے اس کی توجہ دینی چاہیے خوبصورت بنتا ہے اسے قرآن پڑھنا الذين هم عن صلاتهم ساهون دونوں ہا ہیں سینے سے آواز نکلے گی ہا نہیں پڑھنا ان کو اس کی بھی پریکٹس کریں هم يراؤون اب را کے بعد مد ہے تو اس مرے گا اور اس کو بھی حمزہ کو صحیح پڑھا جائے هم يراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میم کے اوپر اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ قلقلہ کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بڑا ایزی کرتے ہیں میم سافٹ کر کے پڑھا جائے گا جھٹکا اس میں نہ ہو ویم نون پریکٹس کریں انشاءاللہ یہ صورت بہت اچھی آپ پڑھ سکیں گے اب ہم اس کی قطر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض الحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله رب العالمين ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ